وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم رب ربك العظيم صدق الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم رضي عنهم وردوا اللہ محترم علماء اکرام محترم مہمان معزز سامعین ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفیظ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے اور سلام نبی علیہ السلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو اشر مبشرہ کے مناقب اور کارنامے ہم جو ہے ہمارا تعلق اہل و سننا کے ساتھ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام انبیاء علیہ السلاۃ السلام کے بعد سب سے بہترین درجہ اور ممتاز درجہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے اور ان میں سے اشر مبشرہ کا ہے کتاب المناقب ایک کتاب ایک عنوان ہے احادیث کی کتابوں میں اور مناقب اس کو کیوں مناقب کہتے ہیں یہ لفظ نقب سے ہے نقب کا مطلب سوراخ تو جب ہم عشر مبشرہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ جو حاسدین ہیں دشمنی ہی رکھتے ہیں شیعوں کی طرح اور تو پھر ان کے دل و دماغ میں سوراخ بن جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغید گید الکفار دوسری بات یہ کیوں عشر مبشرہ ہے ابو شریف کی روایت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان د صحابہ کو جو ایک ہی مرتبہ ایک ہی وقت میں وہاں پر تشریف فرما تھے ہر ایک کے لیے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ آخر تک تو ان میں سے ہر ایک مختصر ایک جو ہے کچھ فضائل سینا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا القعبہ جاہلیت میں مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرمایا اور فرمایا نام ہے آپ کا عبداللہ تو نام ہے عبداللہ بن عثمان اور والد ماجد کا کنیا جو ہے ابو کو تھا تو ہم آج کل اپنے اولاد کو ہم سب کہتے ہیں بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیکن اگر ہم نام پوچھے تو اکثر و بیشتر ہم دیکھیں گے کہ لوگ اس نام مبارک نام سے بھی ناواقف ہے تو نام تھا سیر بکر صدیقہ عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نما دوسری بات جو ہے کہ سورہ نو سورہ توبہ میں چالیس آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین وہ تو ثانی اثنین تھے غار میں بھی ثانی تھے الحجرہ میں تک مدینہ منورہ پھر جو ہے ثانی تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر سترہ نماز امامت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات قیبہ میں اور آج بھی ثانی اثنین ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ مدفون ہے بالکل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تو یہ ہے سین بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہر ایک کا میں نے چکا دیا پورا کر دیا لیکن سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان وہ تو اللہ تعالیٰ ہی پورا فرمائیں گے ہم جاتے حرمین شریفین ایک چیز غور کرنے کی اور مسجد نبوی جہاں پر ہم صلاح سلام پیش کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ حرمین شریفین لے جائے اس مبارک زمین کو خریدا اپنے مال سے سجنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو کم از کم جب یہاں سے بھی وہاں پر بھی یا اللہ سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ درجہ تو بہت بلند ہے اور بلند فرما دے کتنے احسان فرمایا اس امت پر ہم پر سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ چالیس آدمی تھا جنہوں نے اسلام قبول فرمایا جہاں پر صفا ہے اس کو بالکل قریب میں دار ارقم تین دن پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا سیدنا عمر کی یہ خصوصیت اور مناقب میں سے ہے سب آئے عمر کو بلایا گیا فرمائش کی اللہ عز الاسلام اسلام عمر ابن او اوب عمر یا اللہ سیدہ عمر کو ہمارے طرف لے آئے یا عمر بن حشام ابو جہر سیدہ عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے وہ جا رہے تھے سعد ابن وقاص نے پوچھا کہا جا رہے ہو کہا کہ استفر اللہ استفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل میں کہا جاؤ دیکھو اپنے ہمشیرہ کے یہاں فاطمہ رضی اللہ عنہ کہا اور سعید بن زید کے یہاں تمہارا بہنوئے پھر جو ہے اس کی فکر کرو وہاں پر گئے اور پھر وہ سورہ تاہا وغیرہ خوب پٹائی بھی کی اپنے بہنوئی کی اور اپنے ہمشیرہ کی یہ سب قربانی سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے دار ارقم میں کلمہ شہادت شہادتین پیش کی پہلی مرتبہ صحابہ کی تاریخ میں انہوں نے زور سے تکبیر کہا تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلم عمر آج عمر رضی اللہ عنہ بن گئے اور جو ہے جسے جبرائیل علیہ السلط السلام تشریف لائے آسمان سے فرمایا یا رسول اللہ یہ خوشخبری صرف دنیا میں نہیں یہ خوشخبری آسمانوں میں بھی ہے کہ آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا فرمایا یا رسول اللہ علسنا الحق کیا ہم حق پر نہیں تو فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت یا رسول اللہ ہم یہاں تنہائی میں اور جو ہے خفیہ طور پر تو ایک طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سید حمزہ رضی اللہ عنہ ایک طرف سید عمر اس دین فاروق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب عطا فرمایا جیسے سیدا بکر کو صدیق عطا فرمایا معراج کے واقعہ کے بعد یہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا فرمایا سینا عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ عنہ کو بخاری شریف میں ہے سینا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ مرزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک یا اللہ مجھے موت عطا فرما اپنی راہ میں اور جو ہے شہادت دے مدینہ منورہ میں پھر آپ جانتے ہیں فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت ابو لؤلو المجوسی جن کا نام فیروز تھا اس بدبخ نے جو ہے قتل کیا خندر کے ساتھ اس آدمی کو جس کا کلام فرش پر تھا اور اللہ نے عرش سے بھیجا جو عمر نے پیش کی سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی وہ آدمی جن کو یہ لقب ہے ذنورین ہم دیکھتے ہیں نبی آدم علیہ السلام السلام سے لے کر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو یہ منقبت اور یہ منا اور خصوصیت حاصل نہیں سید سعید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہے ایک نبی کے دو صاحب زادیہ کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد شادی کرنا پہلے جو ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے انتقال کے بعد پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر ان کا بھی انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان اگر کوئی اور صاحب زادی بھی ہوتی میں آپ ہی کو پیش کر دیتا یہ تھا ذنورین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب محاصرہ ہوا تو کہا کہ لوگوں میں آپ کو پوچھتا ہوں یہاں مدینہ منورہ میں قلت تھی پانی کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیر روما و کوہ کو خریدا تو ان کے لیے جو ہے بشارت ہے جنت ہے میں نے اپنی ماں سے خریدا آج آپ لوگ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ اسی پانی سے میں قطرہ لوں اس مسجد نبوی جہاں آج کل اماء مسجد نبوی کرے رہتے ہیں امامت فرماتے ہیں وہ جنوبی حصہ آج بھی اس کا نام محراب عثمانی ہے تو اس حصے کو میں نے توسیع کی آج آپ لوگ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں جا کر مسجد نبوی میں نماز ادا کروں غزوہ تبو کا موقع تھا تین سو اونٹ کا انتظام کیا عثمان رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار پیش کی ما در عثمان ما عمل بعد اليوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو کوئی چیز درد نہیں پہنچے گا اس دن کے بعد تو یہ کارنامے یہ مناقب ہم کیسے یہ بھول سکتے ہیں احسان فراموشی تو میرے کام نہیں ہے الانسان و عبد الاحسان ہم تو ان کے احسان کو ماننا چاہیے اور ان کو مناقب کو بیان کرنا چاہیے پھر سینا علی نبی طالب رضی اللہ عنہ سینا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی دس مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت پرورش ہوا تھا اور جو ہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول فرمایا تھا موقع محرم میں ساتویں سال ہجری کا مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رایا یہ جنہ میں دوں گا کل جو ہے اس آدمی کو یوحب اللہ و رسول وہ پسند کرتے ہیں محبت فرماتے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ یوحب اللہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں تو سب جو ہے صحابہ سوچ رہے تھے کہ میرے نمبر ہو جائے تو کتنے بہتر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے بخاری شریف کی روایت تو بلایا فرمایا کہ بلاؤ اس کو اپنے لعا مبارک سے لگایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آنکھ پر بالکل صحیح بہتر پہلے سے بھی بہتر تو پھر اور یہ رایا اور جندہ دیا تو اس وجہ سے ایک نام ہے فاتح غزوات خیبر سینا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں اہل البیت سے بھی اور جو ہے ہم غلو نہیں کرتے ہیں پھر جو ہے نمبر ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے سعد بن نبی وقاص اول من رما سہمن فی سبیل اللہ وہ سعد فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں سب سے پہلے آدمی ہوں جس نے وہ تیر پھینکا اللہ کے راہ میں ثالث الاسلام میں تیسرا آدمی ہوں جنہوں نے اسلام قبول فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش سعد رضی اللہ عنہ سے فدا کا ابی و امی احساد میرے والدین آپ پر جو ہے قربان ہوں آج عوام میں ایک غلطی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گوانزو چائنا چین میں جو ہے مدفون ہے یہ غلط ہے ہم خود یہ تھے روایت میں آتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا عقیق میں مدینہ منورہ کے باہر ان کے لاش مبارک کو لایا گیا بقی میں وہاں مدفون ہے اور جو ہے وہاں جو گوانزو چین میں ہے چائنا میں ہے وہ تو ابو سعد میں بھی وقاص ہے ابن حجر نے میں لکھا ہے کہ ابو بھی وہ وہ صحابی میں سے تھے سو یہ صاحب ان کے والد صاحب کے نام تھا مالک تو مالک جو ہے جو ابو وقاص کے نام سے مشہور ہے دعوت و تبلیغ کے لائن سے وہاں تک پہنچے یہ تھے صحابہ دنیا کو چمکایا اپنے قربانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے لے کر پھر آتے نمبر سعید ابن زید کا کون ہے زعید بن زعید وہی جو بہنو ہے سجر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اور انہوں نے پتائی بھی قبول کی سب کچھ لیکن آپ دیکھیں کیسے مستجاب دعوت ہے بخاری شریف کی روایت ہے مشکات میں پورا واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت ایک خاتون نے مطالبہ کی اور سعید بن زید کے خلاف یہ کہا کہ اس آدمی نے میرے ایک زمین کا ٹکڑا لے لیا غصب کر لیا سیدنا زید بن زید سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے زمین کا ٹکڑا میں نے لی میں نے تو خود اپنے کانوں سے سنا مصطفیٰ نبی یونا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبر من الارض ظلما جس نے ایک شبر ایک بالش کا زمین لی ظلم ناجائز طور پر تو تو وقہو فی ارض سبعید اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے اندر دس دیں گے ڈال لیں گے وہ اس ساتھ زمین میں بخاری شریف کی روایت ہے پھر فرمایا سعید بن زید نے یا اللہ اللہم انکانت کا عذبہ یہ عورت ارواج ہے اگر غلط دعویٰ کی اور میرے خلاف یہ پروپیگنڈا اور غلط کام کی تو آپ اس کو نابینا فرما دے اور ختم تو چنانچہ ایسے ہی ہوا وہ نابینا بھی ہو چکی اور اسی زمین میں جو ہے وہ گر پری اور بر گئی تو دیکھو یہ ہے اشر مبشرہ پھر آتے ہیں طلحہ کا نمبر رضی اللہ عنہ طلحہ بن عبید اللہ وہ کون ہے طلحہ وہ غزب احد میں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں محبت میں اپنے ہاتھ کو جو ہے شل کر دیا پیرالائز کر لیا تاکہ مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ تھے صحابہ جہاں تک جو ہے انتقال ہوا وہ تو سینا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت اختلاف ہوا لیکن خود سینا علی نے فرمایا میں اور تو ہم ساتھ جائیں گے جنت میں وہ من غل اللہ تعالیٰ وہ جو غل ہے قدورت ہے جو غلط فہمی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نکالیں گے تو ہر ایک دوسرے کے اتنے احترام فرماتے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر کون ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ اتنا مالدار تھا ان کا طریقہ اور اسٹیج جو ہے پچاس بلیون تک پہنچ گیا تھا تو مطلب یہ اتنے مالدار ہونے کے بعد بھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے تعلق اللہ کی راہ میں اتنے خرچ کرتے تھے اور یہ سب کچھ ان مناقب آپ دیکھیں پھر جو ہے نمبر آتے ہیں عبد الرحمٰن اوف رضی اللہ عنہ وردا کا کون ہے عبد الرحمٰن اوف رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ایک ٹکڑے زمین کی بیچ دیا سینا عثمان کو چالیس ہزار دینار میں اور پھر فرمایا کہ میں تو خرچ کرتا ہوں اس آدمی اس اعمال کو امہات المؤمنین پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اوف کو کے بارے میں اللہ من سلسبیل الجنہ یا اللہ جنت کی نہروں میں سے وہاں کی سلسبیل میں سے ان کو بھی پلا دیا دیجئے چونکہ وہ اتنا احسان بھی کر رہے ہیں امہات المؤمنین پر پھر نمبر آتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بکل امت امین کے بخاری شریف کی روایت ہر امت کے لئے ایک امین ہوتا ہے امین عَادِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وردہ یہ علاقہ جو شام کے ہے اکثر جو ہے ان کے حصے میں آیا انہوں نے اس کو فتح کیا آج ان کا مزار مبارک وہاں اردن میں ہے سال اٹھارہ میں جو ہے انتقال کر گئے معاہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی تو ہم یہ دعا کرے اللہ مرزقنا حبک یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما ورزقنا حبک نبیک یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت نصیب فرما ہمارے استاد اور شیخ جو حضرت مفتی رضاء الق صاحب کی بہت ساری کتاب ہر کتاب ماشاءاللہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں لیکن خاص طور سے علماء کے لیے وہ دو کتابیں جو حضرت کی خود میں اشرہ مبشرہ میں جو حضرت نے وہاں مختصر لیکن اتنا فائدہ مند جو ہے تو ہر ایک اس کا خصوص خاص مطالعہ فرما دے بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم کو بھی قبول فرمائے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے محترم بزرگوں بھائیو دوستو بیان تو آتا نہیں ہے کچھ چار پانچ باتیں جو بزرگوں کی سنی ہیں وہ عرض ہے ایک تو آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اس خواب میں دیکھا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میرے آگے ہیں میں ان کے پیچھے ہوں اور میرے پیچھے مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ تو خواب دیکھنے کے بعد مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھی کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ تعبیر بتاؤ تو مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ آپ میرے آگے ہیں جو بھی بات آپ فرماتے ہیں میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے میں کر لیتا ہوں لیکن میرے پیچھے میرے شیخ میرے استاد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے آپ نے خواب دیکھا ہے ایسی ہی اس کی تعبیر ہے پھر فرمایا کہ اگر آپ میرے پیچھے نہ ہوتے تو شاید میں دعوت اور تبلیغ کا کام نہ کر سکتا اور آپ کی بات سب اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کے شیخ اور استاد ہیں تو آپ دونوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام کو چلا دیا ہے آپ دونوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام کو چلا دیا ہے دوسری بات حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کے ساتھ تین چیزیں شرط ہیں جس علم کے ساتھ تین چیزیں ہوں گی اس علم والوں کو اللہ غالب کر دیں گے حضرت فرماتے تھے ایک تو یقین ہو دوسرا عمل ہو تیسرا محنت ہو تو حضرت فرماتے تھے اس وقت دنیا میں علوم انسانیہ والوں کا یقین بھی ہے ان کی محنت بھی ہے ان کا عمل بھی ہے اور مسلمانوں کا اللہ والے علم پر سو فیصد یقین بھی نہیں ہے محنت بھی نہیں ہے عمل بھی نہیں ہے اس لیے یہ دنیا میں مغلوب ہیں وہ غالب ہیں جب یہ تین محنتیں اپنے درجے کے اعتبار سے ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دیں گے ان کو مغلوب کر دیں گے تیسری بات حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی فرمانے لگے جب ہندوستان میں بابری مسجد شہید ہوئی تو ہندوستان کے علماء بستی نظام الدین میں حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کہ حضرت دعا فرما دیں اللہ پاک مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے اور مصیبتوں سے مشقتوں سے نجات عطا فرمائے تو فرمانے لگے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرما دی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب دعا کر کے چلے گئے تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس دن میں بھی وہیں تھا اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں تھے تو میں نے کھڑے ہو کر بیان شروع کر دیا پھر مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے علماء کرام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب مسلمان امت مشقت اور مصیبت میں پھنس جائے تو قرآن پاک میں مشقت اور مصیبت سے نکلنے کے صرف چار راستے ہیں پہلا راستہ وما کان ابو کلی علی ق القرا بد المن و اہلحا مسلح کہ اصلاح میں لگ جائے مسلمان تو اللہ پاک ان کو مشقتوں سے مصیبتوں سے نجات دیں گے اور دوسرا راستہ بما کان اللہ خر استفار اور توبہ میں لگ جائے امت اور تیسرا راستہ فلولا انہ کان من المصبحین لالا بفی بتنی ہی علاجوں جو اللہ کی تصویر اور تحمید اور عظمت اور بڑائی میں لگ جائے اور چوتھا راستہ کان اللہ علیہ وادہ فیم فرمان لیں یعنی انت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہے اور آپ علیہ السلاۃ والسلام کا کام مبارک بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس امت کو نجات دے دیں گے اور ایک بات جو ہے آپ فرمان لیں گے پھر ایک عالم کھڑے ہو گئے اور وہ فرمان لیں گے کہ آپ نے یہ ساری باتیں بالکل سچ فرمائی ہیں اور ایک مرتبہ ہم حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کویت میں تھے تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بھی کوئی تبلیغ میں وقت لگایا تو حضرت زور سے ہنس پڑے حالانکہ حضرت کم بولتے تھے فرمانے لگے کہ جی بھائی ہم نے بھی وقت لگایا ہے جب دیوبند میں ہم دورہ حدیث میں تھے تو قربانی کی عید کی چھٹیوں میں ہم دہلی شہر میں گھومنے چلے گئے پھر وہاں ایک ساتھی نے کہا کہ یہاں ایک بستی نظام الدین میں بزرگ ہیں مولانا الیاس تو ان سے ان کی اجازت کرتے ہیں ان سے دعا کروا لیں گے تو ہم سب طلبا پھر حضرت سے ملنے چلے گئے تو جب ہم گئے تو حضرت بیمار تھے چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے تو دو آدمی انہیں اپنے کان قریب کیے ہوئے تھے ان کے منہ کے ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے تو ہم بھی جا کے سلام کر کے بیٹھ گئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی پھر ہم سے فرمانے لگے بھائی جب کوئی خفیہ کسی سے بات کر رہا ہو تو بغیر اجازت کے وہاں نہیں آنا چاہیے پھر ہم سے فرمایا کہ آپ لوگ کون ہو ہم نے کہا جی دار دیوبند میں دورہ حدیث میں پڑھتے ہیں تو یہاں گھومنے کے لیے آئے تھے چھٹی میں تو مشورہ ہو گیا کہ آپ سے ملنے تو آپ کی اجازت کرنے آ گئے فرمانے لگے میں یوں ہی تو کہہ رہا کہ علماء اس کام کو کر لیں ورنہ پتہ نہیں جاہل لوگ اپنی جہالت کے کیا کیا کرشمے دکھائیں گے اور پھر وہ مانیں گے ماشاء اللہ دارالعلوم دبند کے بزرگ آگے علما آ گئے میرے پاس پھر ایک میواتی سے فرمایا کہ میاں جی ان کی خدمت کرو ان کا اکرام کرو فرمانے کے پھر ہم حضرت کی بات تو باقی سننا بھول گئے ہم تو پھر اکرام کے پیچھے چلے گئے اور ایک بات ہمارے مولانا سادشاہ فرماتے ہیں کہ ہر دین کا کام کرنے والے میں چار چیزیں ضروری ہیں ہر دین کے کام کرنے والے میں چار چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک شفقت ہو نمبر دو معاف کرنا ہو نمبر تین کسی پرانے ساتھی سے غلطی ہو جائے اس کو درگزر کرنا اور اس کی قربانی کو اپنے ساتھیوں میں بیان کرنا اور اس کی طرف سے استغفار کرنا اور نمبر چار مشورے کو لازم پکڑنا فرمایا کہ ان چار باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان فرمایا لو لوک ان تفقلی ذلقلب لنفلق خا فون ہوں بشابر اور غلطی پر انہوں نے حضرت حاطف بن ابھی غلطہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا کہ جب ان سے غلطی ہوئی تو ایک صحابی نے غصہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدری ہے تو ان کی فضیلت بیان فرمائی اور دوسری بات مولانا صاحب صاحب نے یہ فرمائی کہ دو چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ایک تو ہر مسلمان مسجد کو اعمالی مسجد سے آباد کرے اور دوسرے اللہ کے راستے میں پیدل چلے اور نہیں دو باتوں پر اللہ کی مدد آئے گی ایک تو ہر مسلمان روزانہ توحید کو بیان کرے توحید بیان کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور دوسرے اجتماعیت کو لازم پکڑے اور مسلمان مصیبتوں اور مشقتوں سے دو عمل کی وجہ سے نکلیں گے ایک مسجد کو اعمالی مسجد سے آباد کرنا اور دوسرے اللہ کے راستے میں پیدل چلنا مولانا صاحب صاحب نے فرمایا کہ ہم اس دعوت اور تبلیغ کی محنت سے تین چیزوں میں سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک دعوت میں سنت زندہ ہو فرمانے لیں اگر دعوت میں سنت زندہ ہو جائے گی تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ساری دنیا کے باطل کو توڑ دیں گے اور اگر دعوت میں سنت زندہ نہ ہوئی تو پچھلی امتیں قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں تو باطل کو نہیں توڑ سکتی اور دوسرا فرمایا کہ عبادت میں سنت زندہ ہو اس پر اللہ پاک کی مدد آئے گی اور تیسرے مسلمانوں کی عادت میں سنت زندہ ہو اس سے کافر اسلام میں داخل ہو جائیں گے اگر مسلمانوں کی عادت میں سنت زندہ نہیں ہوگی تو کافر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے اللہ پاک مجھے بھی سب کو کی کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مجھے تو اردو بھی اچھا طرح نہیں آتے کیونکہ ہم آسام کے رہنے والے ہیں اردو علاقے سے ہم بہت دور ہیں پھر بھی یہاں تو اردو ہی ٹوٹا پھوٹا کہنا پڑے گا اس میں تو غلطی ضرور ہوگا تو اس لیے ہم معافی مانگتے ہیں تاکہ ہماری غلطی کو آپ درگزار کر دیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں تو یہاں اکثر اکثر اردو والے نہیں ہیں سب کی لیے اجنبی زبان ہے سب کی زبان اردو نہیں ہے آپ ضرورت کے ساتھ بولیں تو یہاں تو ہم آئے تھے یہاں علماء کرام اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث سان موجود ہے ان سے ان کی زیارت کروں اور دعا کی درخواست کر دوں اسی لیے یہاں پر آنا ہوا اور یہاں بیٹھ کر کے آپ سے کچھ باتیں کریں اس کا تو کوئی یعنی مجھ میں اس کا ایسا کچھ ہے ہی نہیں لیکن اللہ نے ایک کام دیا ہے زمانے میں دعوت و تبلیغ کے نام سے میں کالج میں پڑھ رہا تھا اس وقت جبکہ ہمارے ایک پروفیسر تھے وہ پروفیسر صاحب دعوت کے کام کرتے تھے تو پروفیسر صاحب کا ٹارگیٹ تھا میرے اوپر کہ ان کو تبلیغ میں لگانا ہے تو وہ بہت کوشش کیے لیکن میں اس کے ہاتھ سے ہر وقت نکالتا رہتا تھا اس کے پنجے میں نہیں آتا تھا لیکن ایک مرتبہ انہوں نے مجھے لے گیا اور ہمارا جہاں مرکز ہے پورے ہمارے آسام کی وہ نوگاؤں کہا جاتا ہے نوگاؤں میں اس وقت ڈھاکا پٹی ایک مسجد تھا اس میں کام چلتا تھا تو وہاں لے گئے مغرب کی نماز وہاں پر ہم نے پڑھی اور دیکھا کہ پورا مسجد بھرا ہوا ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کرنے کے لیے ایک آدمی کو کھڑا کیا تو میں نے بہت یعنی سوچ میں پڑ گیا کہ ایسے ایک آدنا آدمی ان سارے بڑے بڑے آدمی کے سامنے کیا بات کریں گے لیکن اللہ کی فضل ہوا اس آدمی نے اتنا اچھا بات کیا کہ میں نے زندگی میں ایسا بات نہیں چنا اتنا اچھا بات کیا تو پھر میرے دل میں بات آیا کہ ضرور اس کام کے پیچھے اللہ کی کوئی مدد ہے ورنہ ایسا بات اس آدمی سے نہیں ہو سکتا تو پھر میں اب جانے لگا اور بات کو سمجھنے لگا ایک سال تک میں برابر وہاں پر جاتا رہا اور بات کو سنتا رہا اور دل میں جانچتا رہا کیا ہے یہ اور یہ کیا کام ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہا یہ اللہ اگر یہ کام حق ہے تو اس کام کی اس کام مجھ پر یعنی سرح صدر کر دے اور اس کام میں مجھے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ لایا اور اس کام میں ہم ہم بھی شریک ہوئے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کچھ اللہ کام کے راستے سے چلایا اور اس کا برکت یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق کیا اور میں انگلش پڑھا ہوا ہوں اصل میں چاہیے تھا کہ میرے بچے انگلش والی بھی جی جی انگلش بیان نہیں بس اردو میں کہتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں تو یہ تو اس کا حق تھا کہ اسی اس میری لائن پہ پڑھاؤں لیکن دعوت کے کام نے میرے ذہن کو بدل دیا اور اس کام کی اسی لیے سے اللہ تعالیٰ میرے چار بیٹا اللہ نے دیا چاروں کو ہم نے اللہ کے اللہ کے راستے میں دیا ہے دو ایک تو ہم عالم بنے ایک مفتی بنے اور دو ابھی انشاءاللہ شاء فارغ ہونے والے ہیں وہ بھی مدرسہ میں ہیں اور تین بیٹی اللہ نے دیا تھا اس میں سے دو بیٹی اللہ تعالیٰ کی فضل سے قرآن حافظ بنا اور ایک بیٹی عالمہ بنا تو اللہ کی فضل سے یہ دعوت کے کام کی برکت ہے تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے زمانے میں چلایا اب اس میں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آخری ساس کا کس راستے میں جماعت کر کے رکھے اور اس کام کو کرتے کرتے اللہ کی وہاں ہم بلاوا آ جائے اس کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں اور یہیں پر میری بات کو میں ختم کرتا ہوں آپ سے دعا کی درخواست ہے بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد محترم حاضرين علماء کرام اور مہمانان گرامی آپ حضرات نے مفتی عبد القادر صاحب اور دونوں جماعتوں کی باتیں دین کے سلسلے میں سنی مفتی عبد القادر صاحب نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی شان اور ان کے کارنامے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا مرتبہ بیان فرمایا اور تبلیغ اور دعوت کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی برکت سے پھیلایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے بارے میں قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا تھا اور لوگوں کے وطن کو بھی فتح کیا تھا وطن کو اور بستیوں کو اور شہروں کو اور ملکوں کو فتح کیا تھا تاکہ ان میں انصاف جاری ہو جائے ظلم ختم ہو جائے اور حضرت ربعی ابن عامر نے بادشاہ کے دربار میں یہ کہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر رب العباد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اور اللہ تعالیٰ کی چوکٹ پر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جھکا دیں اور تاکہ لوگوں کو دوسری دین کے ظلم سے نکال کر اسلام کی انصاف کی دروازے میں داخل کر دے ان کا مقصد ملک کو فتح کر کے بادشاہ بننا نہیں تھا خزانے جمع کرنا نہیں تھا وہ تو خزانہ جمع کرنے کے مخالف تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے سفر پر جا رہے ہیں اور کپڑے میں کپڑوں میں سترہ پیوند لگی ہوئے ہیں اور ایک اونٹ ہے جس پر کبھی وہ سوار ہوتے ہیں کبھی ان کے غلام سوار ہوتے ہیں باری باری سواری کرتے ہیں گورنروں کو بھیجتے تھے جب گورنر واپس آتے تھے تو جو ایک یا دو جوڑے کپڑے لے جاتے تھے وہی واپس لاتے تھے مال اور دولت جمع کرنے کے لیے نہیں اور اگر کسی صحابی نے تھوڑا سا مال یا تھوڑی سی بادشاہوں کی کیفیت اور شکل پیدا ہو گئی تو پھر ان کا نام ملک رکھا گیا ایک روایت میں آتا ہے جس روایت کی صنعت کے سلسلے پر علماء نے کلام بھی کیا ہے کہ اس میں کمزوری ہے لیکن بہرحال اس روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد تیس سال تک خلافت ہوگی یعنی کامل اور اعلی درجی کی خلافت اور اس کے بعد بادشاہی آئے گی علماء فرماتے ہیں کہ بادشاہی کی شروع بادشاہی جو شروع ہوئی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ بادشاہی بری چیز ہے ان اللہ باعث لکم طالوت ملک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا بادشاہ اور ملک اچھے ہوتے ہیں بہت باغ بہت اچھے لیکن ان حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی خلافت خلافت تھی لیکن اس درجے کی خلافت نہیں تھی جو حضرت عمر اور ابو بکر کی خلافت ہے اس لیے کہ وہ شام میں رہتے تھے اور شام کے قریب شام ختم ہونے کے بعد قیسر کی حکومت تھی قیسر روم کی حکومت تھی اور رومی حکومت کے پڑوس کی وجہ سے کچھ وہاں شام میں ایسی شکل بنانی پڑتی تھی ایسا طریقہ اپنانا پڑتا تھا جو کچھ نہ کچھ سادگی سے نکل کر سادگی سے اوپر ہو تو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کا طریقہ بالکل شریعت کے موافق تھا لیکن ان خلف راشدین جیسی سادگی اس میں نہیں تھی سادگی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام ملک ایک ضعیف روایت کے مطابق رکھا گیا تو خلافت کے معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین تھے قائم مقام تھے ان کی جگہ بیٹھے تھے اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے اور جب حضرت عمر حکومت پر بیٹھ گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا خلیفت و خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ کی خلیفہ تو بعد حضرات نے مشورہ دیا کہ یہ سلسلہ تو بہت لمبا ہو جائے گا تیسرا آئے گا تو وہ خلیفت و خلیفت خلیفت رسول اللہ اسی طرح چلتا رہے گا تو مشورہ ہوا کہ ان کو امیر المومنین کا لقب دیا جائے امیر المومنین ان کا نام رکھا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا ان تم المنون و ان امیرکم تم مومنین ہو اور میں تمہارا امیر ہوں اس کے بعد امیر المومنین کا لقب اور امیر المومنین کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص ہوا اور پھر بعد میں دوسرے حضرات کے لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال اور یہ خصوصیت اور یہ کارنامہ عطا کیا تھا کہ وہ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے اور جس ملک میں بے انصافی کا دور دورہ چلتا تھا اس بے انصافی کو انصاف میں تبدیل کرتے تھے چنانچہ صحابہ کرام نے ہر جگہ یہ کام کیا اس لیے جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں دعوت اور تبلیغ کی برکت سے اور فتوحات کی برکت سے وہ لوگ سب کے سب مسلمان ہو جاتے تھے بہت تھوڑے کبھی رہ جاتے تھے ورنہ اکثر مسلمان ہو جاتے تھے ایران کے سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے افغانستان کے سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے بلوچستان کا علاقہ جو سجستان کہلاتا تھا قندہار کا علاقہ جو سجستان کہلاتا تھا صحابہ کرام کی برکت سے سب کے سب مسلمان ہو جاتی تھی سنی اور مسلمان ہوتی تھی اسی طرح مراکش تک کا علاقہ اور لیبیا اور افریقہ کے بہت سارے علاقے حبشہ ایتوپیا وغیرہ بعد میں لوگوں کو گمراہ کیا گیا شروع میں سب مسلمان ہو گئے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکت تھی ان کی دعوت کی برکت تھی پھر بعد میں صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے تو انہوں نے جو صحابہ کرام کی طریقے پر دعوت کا کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت تھی اور اس کی برکت سے لوگ جوک در جوک جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوتے گئے تو ایک حدیث جو سب ہم سنتے ہیں المان و یمان الحکمت و یمانیت یا یمانیت ایمان اعلی درجہ درجے کا ایمان تو یمن والوں کا ہے والحکمت و اور ہوشیاری تو یمن والوں کی ہے اس کا مطلب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یمن کے لوگ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بعد اور ان کے بعد جہاں جاتے تھے لوگوں پر بوجھ نہیں بنتے تھے تبلیغی حضرات اور تبلیغ جماعت کی طرف خود کماتے تھے خود اپنی اوپر خرچ کرتے تھے دین کا کام اور دعوت کا کام کرتے تھے اس لیے جہاں جہاں شافعی لوگوں کے علاقے ہیں ہندوستان میں جیسے کوکن ہے بمبئی کے قریب ہے اور یہ آسام وغیرہ کے قریب کے علاقے ہیں جہاں شافی مذہب کے لوگ ہیں سری لنکا ہے مالدیپ ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے پرانے زمانے میں یمن کے داعی وہاں گئے اور وہاں یہ نہیں کہ ڈھیرا لگایا اور لوگوں سے کہا تم ہمارے لیے ہدایہ اور تحائف لایا کرو اور ہم بھی کھائیں گے اور تم بھی کھاؤ گے یہ نہیں تجارت کرتے تھے اور تجارت میں جو کچھ کماتے تھے اپنے اوپر خرچ کرتے تھے دوسروں پر خرچ کرتے تھے دعوت کا کام کرتے تھے کتنے لوگ وہاں مسلمان ہوئے کتنے لوگوں نے دین کو قبول کیا اور اس طرف صومالیہ ہے کینیا ہے افریقہ کے وہ ممالک ہیں جہاں شافی مذہب کے لوگ ہیں چونکہ یمن میں شافی مذہب چلتا تھا وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے خود کماتے تھے دین پر خرچ کرتے تھے لوگوں پر خرچ کرتے تھے اور دین کی دعوت کا کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت دی اس لیے فرمایا المان و یمان اعلیٰ درجہ کا ایمان تو یمن والوں کا ہے والحکمت حکمتوں اور ہوشیاری بھی ان کی ہے کتنے ہوشیار ہے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا کہ یہ تو آئے ہیں وزجی جی ڈیرا جمایا ہے تو فتحائی فصول کرتے ہیں خود کمایا دین پر لگایا اپنے اوپر لگایا دین کا کام کیا یہی ہوشیاری کی بات ہے اور والحکمت و کے اور بھی معنی ہیں لیکن ایک مختصر مطلب میں نے بتا دیا تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ اگر وہ گمبت کی شکل میں مکان بناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ گمبت بنانے میں لگ گئے مکانات کو گمبت کی شکل میں بنانے لگے دین کی دعوت کا کام کون کرے گا پھر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سب اصحابی میرے صحابہ کرام کو برا مت کہو فلو ان انفق مثل احد انہد ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه اگر تم میں سے احد کے برابر سونا خرچ کرے ان کے ایک کلو اور آدھی کلو تک تم نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے تھے دین کی دعوت پر خرچ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم اصحابی فانہم خیارکم میرے صحابہ کرام کی عزت اور اکرام کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے تھے جو ان سے بغض اور نفرت رکھے گا وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی جس چیز اور جس شخصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب احد احد کا پہاڑ جب یحبنا ونحبہ و ہو وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد بھی محبت کیا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے مطابق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کھجور کے تنے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیا لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے اور اس عورت کے غلام نے ممبر بنایا اور ممبر رکھا گیا تو کھجور کا وہ تنا اور وہ لکڑی جس کے پاس تکیا لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے وہ رونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ رونے لگا مسلمانوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ کھجور کا تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا ہے محبت میں رو رہا ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں اور جیسے بھائی صاحب نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف یہ نہیں کہ ہم ان کے نام سے محبت رکھیں ان کے کام سے محبت رکھیں حصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث کہ وہ کھجور کا ٹکڑا کھجور کے درخت کا تنا اس طرح روتا تھا جیسے بچہ ماں کی جدائی میں ہچکیاں باندھ کر رو رہا ہو اور یہ سکت ہو اور ماں اس کو خاموش کرتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ رو رہا تھا جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کی محبت ہے جن میں عقل نہیں شعور نہیں ہم ان سے محبت ان کے کام سے محبت نہ کریں یہ ہمارے لیے بہت خسارے بہت نقصان بہت تاوان کی بات ہوگی ایک مولانا صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہتے ہیں اسلام آباد کے ایک خطیب تھے اور ممکن ہے کہ اب بھی زندہ ہو اور غالب غلام حیدر صاحب نام حافظ غلام حیدر وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جب ہم حج کے لیے گئے تھے اور پھر مدینہ منورہ گئے تو انہوں نے کہا میرے ساتھ کمرے میں ایک فوجی آفیسر تھا کمرے میں ہم ساتھ تھے جب کمرے میں ساتھ تھے تو جہاں لوگ مبارک مقامات کو دیکھتے ہیں ان مبارک مقامات کی دیکھنے کے لیے ہم ساتھ جاتے تھے کہتے ہیں کہ وہ فوجی آفیسر اور میں ہم دونوں احد گئے اس نے برکت کے لیے احد سے دو تین پتھر اٹھائے اور اپنے کمرے میں لائے کہتے ہیں جب رات کا وقت ہوا تو رات کے وقت میں وہ چیخنے لگا اور مجھے جگایا اور کہا میرے کانوں میں رونی کی آواز آ رہی ہے رونی کی آواز میں نے کہا بھائی یہ تم ویسے پتہ نہیں خواب تم نے دیکھا ہوگا اس لیے سو جاؤ مجھے بھی سونے دو پھر وہ سو جاتا تھا پھر اٹھتا تھا کہ نہیں جی خواب کی بات نہیں ہے جیسے میں سو جاتا ہوں میرے کانوں میں اور بچوں کی رونی کی رونی کی آوازیں آتی ہیں کہتے ایک پوری رات نہ میں سویا نہ وہ سویا نہ مجھے سونی دیا جیسے میں سوتا تھا تو وہ مجھے جگاتا تھا اور مجھے کوئی آواز نہیں آتی تھی اس کو آواز آتی تھی کہتے ہیں دوسری رات بھی یہی دن کو سوتا تھا تو یہی رات کو سوتا تھا تو یہی کیفیت تھی میں نے کہا بھائی کیا کروں اگر میں کمرے کو تبدیل کروں دوسری جگہ جاؤں تو یہ بھی بے وفائی ہے تو ہم میں نے کہا چلو یہاں ایک بزرگ ہے حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھی یعنی تقریباً چالیس پچاس سال کی بات ہوگی چلو ان کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورت کیا حال ہے کیا صورت حال ہے اور کیا بات ہے کہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کیفیت بیان کی تو حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نے دو باتیں کی پہلی بات یہ کہ تم نے مدینہ میں سے کسی دکاندار کے ساتھ کوئی خیانت دھوکہ تو نہیں کیا اس نے کہا نہیں جی کسی دکاندار کے ساتھ میں نے دھوکہ خیانت نہیں کی اچھا پھر دوسری بات ہے آپ نے مدینہ منورہ کی کوئی چیز اٹھائی تو نہیں ہے اپنے پاس رکھی تو نہیں ہے انہوں نے کہا یہ بات ہے میں نے اہد سے دو تین پتھر اٹھائے کہ برکت کے لیے میں پاکستان لے جاؤں گا کہتے بس اس کو واپس کر دو کہتے جیسے ہم کمرے میں پہنچے تو ہم اہد گئے اور پتھروں کو واپس رکھا اس کے بعد واپس آئے پھر آرام سے سوئے نہ ان کو کوئی میری نیند بھی پوری ہو جاتی تھی ان کی بھی نہ آواز تھی نہ چیخنا رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھروں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنیوں کی محبت اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے قربانی کے موقع پر ہر ایک سر کو آگے کرتا تھا کہ مجھے پہلے ذبح کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور شکایت کرتے تھے ایک بیل آیا شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمیل نے شکایت کی کہ یہ آدمی میری اوپر لوڈ اور بوجھ ڈالتا ہے حالانکہ ہمارا اصل کام ہل چلانا ہے پہلے زمانے میں ہل چلاتی تھی اس سے معلوم ہوا جو شخصیت جو چیز کی جس کام کے لے ہے اسی کام میں اس کو استعمال کرنا چاہیے اس کام میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے تو کام خراب ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر تذر جب کام نا اہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ہیں کہ نا اہل لوگوں کے حوالے کام کیا جائے گا اور اہل سے صلاحیت والوں سے کام نہیں لیا جائے گا دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کام کو نا اہل کے حوالے کر دیا تو اس کام اور اس چیز پر قیامت آ گئی اگر آپ نے کام کو نا اہل کے حوالے کر دیا تو وہ کام برباد ہو جائے گا اور میں طلبہ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے ڈرائیونگ پر بٹھایا تو آپ خود سوچ لیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا پیچھے بیٹھنے والوں کا اور کار کا کیا حال ہوگا اس لیے کہ میں جانتا نہیں جو کام کوئی جانتا ہو اسی کے حوالے کرنا چاہیے ابھی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرانے حضرات اور پرانے صحابہ موجود ہوتے تھے حضرت ابو ذر ان کی قربانی سب کو معلوم ہے عبداللہ ابن مسعود اور ان کی قربانی یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کے گلے میں مشرقین چادر اور پھانسی ڈالتے تھے اور ان کو کھینچتے تھے ان کی پٹائی کرتے تھے اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ حضرت عمار ابن یاسر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سب کی قربانی سب کو معلوم ہے ہنگاروں پر لیٹنا لٹانا معلوم ہے گرم پتھر سعود عرب کی گرم ریت پر لٹانا سب کو معلوم ہے بچوں کو ان کی پیچھے لگا کر پتھر مارنا سب کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود جب مکہ مکرم فتح ہوا اور وہ لوگ مسلمان ہوئے جو لیڈرشپ والے لوگ تھے پرانی جاہلیت کے زمانے میں تو خیار ہوں فل جاہلیت خیار ہوں فل اسلام جو جاہلیت میں صلاحیت والے لوگ ہیں وہ اسلام میں بھی صلاحیت والے لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمانڈر بناتے تھے ابن ولید رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے سن آٹھ ہجری میں اس کے باوجود ان دو سالوں میں وہ کمانڈر رہتے تھے اور غزوہ موتا جو شام اور سعودی عرب کی بارڈر کے قریب ہے وہاں رومیوں کے مقابلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بھیجا فرمایا زید ابن حارثہ کمانڈر ہوں گے پھر اگر ان کا انتقال ہو جائے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اگر ان کا انتقال ہو جائے عبداللہ ابن رواحہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو آپ کی مردی ان تینوں یہ تینوں شہید ہو گئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی ترتیب سے شہید ہوئے زد زید پھر حضرت جعفر اس کے بعد عبداللہ ابن رواح پھر وہاں لوگوں نے اتفاق کیا کہ حضرت خالد ابن ولید ہمارے کمانڈر رہے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں ایک سال پہلے مسلمان ہوئے نہیں اسی طرح جو یمامہ کا جہاد ہوا مسلمہ قذاب کے خلاف وہ مسلمہ قذاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ مجھے بعد میں خلیفہ بنا دے اور نبوت میں میرے لیے حصہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے مدینہ منورہ میں بدبخت آیا تھا اپنے ساتھ ایک خطیب کو بھی لایا تھا خطیب مقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب تھے ان کو لے گئے بات چیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کچھ نہیں ملے گا اللَّهِ اللہ تعالیٰ تم کو قتل اور ضب کریں گے ختم کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پر سونے کے کنگن ہیں میں نے دونوں کنگنوں کو پھونکا اور وہ دونوں کنگن اڑ گئے اور ختم ہو گئے میں نے اس کی تعبیر کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تعبیر کی کہ اس سے مراد وہ دو آدمی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کی نبوت کے دعوے کو اللہ تعالی باطل اور برباد کریں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر کنگن دیکھے اور کنگن کو پھونکا علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن کو دیکھا ہاتھ ہے حقیقی قوت واقعی طاقت ہاتھ اور کنگن ہے مصنوعی چیز اس کو سنوار بناتا ہے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو اڑایا وہ دونوں اڑ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی نبوت کی اوپر مسلم کذاب اور اسود عنسی کی جعلی فرضی نبوت نہیں چل سکتی ختم ہو جائے گی اور فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے ایک مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے دو شہر مراد ہیں یمامہ شہر اور سنا ان دونوں دونوں ہاتھ شہروں پر جعلی نبوت فرضی نبوت غلط نبوت غالب آ جائے گی جیسے کنگن ہاتھ پر آ گئے اور میں پھونک دوں گا تو ہماری پھونکنے سے مسلمانوں کی محنت سے دونوں ختم ہو جائیں گے چنانچہ دونوں ختم ہو گئے اور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مرد کے ہاتھ پر شریعت میں کنگن نہیں چل سکتے سونے کے مرد کے ہاتھ پر سونے کے کنگن نہیں چل سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی جعلی فرضی غلط نبوت نہیں چل سکتی اور علماء فرماتے ہیں کہ سونے کو کہتے زہب زہب کا مطلب ہے زہب یا زہب چلا جانا ختم ہونا جیسے زہب کا مطلب چلا جانا ہے اسی طرح یہ نبوت بھی چلی جائے گی غلط نبوت ختم ہو جائے گی وہ لوگ کہتے ہیں الناس قد ذہبو الى من عنده ذہبو ومن لا عنده ذہبو فعنه الناس قد ذہبو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چلتے ہیں جس کے پاس سونا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں جس کے پاس سونا نہیں ہے اس کے پاس لوگ اس کے پیچھے نہیں چلتے لوگوں کی عادت ہے غلط تو ذہب کی منع ہے چلنا اللہ تعالیٰ نے ذہب اور فضہ کا نام عربی میں ایسا رکھا ہے کہ اس نام میں ہمارے لیے عبرت و سبق ہے اس نام میں ہمارے لیے سبق ہے ذہب ذہب یذہب یہ آنے جانے والی چیز ہے اس سے محبت کا تعلق مت رکھو یہ ضرورت کی چیز ہے محبت کی چیز نہیں ہے اور انفض انفض فضا بھاگنے کو کہتے ہیں رأيت الناس منفضا الى من عنده فضا ومن لا عنده فضا فعنه الناس منفضا جس کے پاس فضا ہوتا ہے لوگ ان کی پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں فضا چاندی جس کے پاس نہیں ہوتا لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں تو فضہ کا نام فضہ رکھا ہے یہ تو بھاگنے والی چیز ہے آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے اس لیے علماء فقہا کہتے ہیں کہ اگر گواہوں نے گواہی دی اور یہ کہا کہ فلان آدمی فقیر ہے یہ گواہی قبول نہیں ہوگی تو گواہوں نے کہا یہ جو مدیون ہے جس کے اوپر قرضہ ہے یہ فقیر ہے اس لیے قاضی اس کو چھوڑ دو کہ گھومتا جائے کہتے ہیں یہ گواہی قبول نہیں کیوں ایک تو اس لیے کہ مال اموال باطن اور چھپی ہوئی چیز ہے گواہوں کو کیا معلوم ہے کیس کے پاس ہے یا نہیں وہ ہمارے پاکستان میں مشہور ہے کہ جب پیسے روپے تبدیل ہوئے تھے تو سب سے زیادہ روپے ان بیکاریوں اور فقیروں کے پاس نکلے تھے جو لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں اس لیے ظاہر ہو گئے اب تو چھپا نہیں سکتی کیونکہ تبدیل کرانا پڑا اور دوسرا اس وجہ سے کہ الماء لغادن ورائح اگر انہوں نے گواہی دی اس کے پاس کچھ نہیں تو کہے کہ چلو ایک ہفتہ کچھ نہیں تھا لیکن ایک ہفتہ کے بعد آ چکا ہے اس کے پاس اس لیے کہ مال صبح آتا ہے شام جاتا ہے صبح کو جاتا ہے شام کو آتا ہے اس کا کیا پتہ چلتا ہے وہ تو آج ایک کے پاس کل دوسرے کے پاس تو مقصد کہنے کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعریف فرمائی اس لیے کہ صحابہ کرام دین پر جمے ہوئے تھے لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کرتے تھے اور <clears throat> وطن اور ممالک کو بھی فتح کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے تھے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے فاتح ہیں آپ ان کی فتوحات کے <clears throat> سلسلے کو سن کر حیران رہ جائیں گے کہاں کہاں تک ان کی فتوحات پہنچے قبرص یورپ میں سب سے پہلے وہ داخل ہوئے روم کے علاقے افغانستان سے آگے وہ فتوحات کر چکے اس کے باوجود دین پر ایسے جمے ہوئے ہیں جب مدینہ منورہ پہنچے خلیفہ ہیں اپنی خلافت کے زمانے میں میں نے بتایا وہ بادشاہ بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد خلفاء ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد بارہ خلیفہ آئیں گے ان بارہ خلفاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کو قوت پہنچائیں گے طاقت پہنچائیں گے ان بارہ میں حضرت معاویہ شامل ہیں مدینہ منورہ آئے لوگوں کو بعض لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے بالوں کے گچھے بنائے ہیں بالوں کا اور عورتیں سروں میں رکھتی تھیں حضرت معاویہ فرماتے ہیں اے نہ علما حکم آپ کے علماء کہاں گئے کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں لوگ بالوں کو جمع کرتے ہیں اور اپنے بالوں کے اندر انسانی بالوں کو انسانی بالوں کے ساتھ ملا کر رکھا جائے تو ناجائز ہے اور اگر مصنوعی بالوں کا ویگ بنا کر سر پر رکھے تو وہ بھی شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہے دھوکہ دینے کے لیے اور بے فائدہ ہے اور دھوکہ دینے کے لیے لیکن انسانوں والا تو بہت ہی برا ہے فرمایا تمہارے علماء کہاں گئے کیا امر بالمعروف نہ عن المنکر نہیں کرتے امر بالمعروف نہ عن المنکر اچھے کاموں کا حکم دینا برے کاموں سے منع کرنا تبلیغ اور دعوت کا کام حضرت معاویہ نے واضح کر دیا علماء کا کام ہے علماء اس کی نگرانی کریں گے عوام بیچارے وہ تو امر بالمعروف کر سکتے ہیں نہیں عین المنکر نہیں کر سکتے اگر وہ کسی کو خلاف شریعت کام سے منع کریں گے تو وہ کہیں گے دلیل لاؤ جب وہ دلیل لائے گا تو ممکن ہے کہ وہ مولوی ہو وہ دلیل کو توڑے گا لیکن جو امر بالمعروف ہے اچھے کام ہیں جن کی اچھائی مسلم اور ثابت ہے جن کی اچھائی سب مانتے ہیں ان کاموں کو لوگوں میں پھیلائے گا ہاں جیسے حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جو ہمارے عام لوگ ہیں وہ بیچارے امر بالمعروف کے ساتھ اچھے کاموں کے حکم کے ساتھ برائی سے منع کرتے ہیں لیکن وہ برائی کو منع کرتے ہیں طبعاً خود بخود آٹومیٹکلی جب ایک آدمی بازار جا رہا ہے جماعت کا وقت ہے اور ان سے کہتے بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں میں بٹیروں کو رکھتا ہوں اور میں مرغوں کو لڑاتا ہوں اچھا مسجد میں ایک جماعت آئی ہے وہ بھی پہلے یہ کام کرتے تھے چلو ان سے ملاقات کر لیں بازار کو چھوڑ دے اور یہاں آ جائے بازار سے بازار سے ان کو روک دیا اور تجویر کے ساتھ ان کو مسجد میں لایا اور پھر وہ جماعت والوں سے بات چیت ہو گئی باقی ان میں کوئی ایسا آدمی تھا جو مرغوں کو بھی جانتا تھا بٹیروں کو بھی جانتا تھا اس لیے کہ پہلے تو ہر قسم کے لوگ پھر بعد میں تو کر لی تو فرماتے تھے کہ انہوں نے نہ عین المنکر کر کر دی یعنی خلاف شریعت کام سے اس کو پھیر دیا مسجد کی طرف یہ بھی نہ عین کر کی ایک قسم ہے اور میں کہتا ہوں نہ عین المنکر کر ایک بد دلیل ہے ایک بل ہے نہ عن المنکر دلیل کے ساتھ علماء کا کام ہے دلیل کو توڑے گا تو عالم اس کا جواب دے گا کسی سے کہے تم داڑھی نہیں رکھتے ہو داڑھی صاف کرتے ہو یہ ناجائز ہے وہ کہے گا کیوں ناجائز ہے حدیث میں آتا ہے عشرم میں الفطرت ہے دس چیزیں سنت میں سے ہیں تو یہ تو سنت کے درجے میں ہے تم اس کو لازم اور فرض کیوں کہتے ہو تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا لیکن جو عام لوگ ہیں وہ خلاف شریعت کام سے لوگوں کو منع کرتے ہیں تدبیر کے ساتھ اس کا نام میں نے بلحیل رکھا ہے تدبیر بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کیسی تھی صحابہ کرام کی شکل کیسی تھی تمام انبیاء علیہ السلام سب انبیاء کی شکل صورت کیسی تھی اگر کوئی عیسائی ہے تو ان سے کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر جو تم بناتے ہو ہم نہیں بناتے تو بتلاؤ ان کی داڑھی ہے یا نہیں تو تجویر اور ہیلے کے ساتھ لاتے ہیں تو الحمدللہ اس کام سے بہت فائدہ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے اس لیے ہم تو سب علماء اس سے کہتے ہیں کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان حضرات کی تائید کریں ان حضرات کے ساتھ مقامی گشت میں اور مقامی کام میں جڑیں ان کا تعاون کریں ان کے لیے دعا کریں اور عوام کے سامنے عام لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کرے ان کو لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا اس لیے کہ علی الخیر ہی حدیث میں آتا ہے جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ بھی ایسا ہے جیسے خیر کا کام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 وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنك وارض عنا وارضنا عنك وارض عنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ربنا هب لنا من من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اللهم اللهم إنا نعوذ بك مضلات الفتن ما استر عوراتنا وآمن روعاتنا تقبل منا إنك إنك أنت أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك